www.attableek.com The Reviver of کا یہ تعلق ہے اللہ تعالیٰ بندگی کا تعلق کہلاتا ہے کہ اللہ سے بندگی کا تعلق پیدا کرو اور بندگی میں یہ ہے کہ اللہ سے وابستہ ہیں یقین اللہ کی ذات سے ہے خوف اللہ سے ہے امید اللہ سے ہے ہاں، حالات کے بننے بگڑنے کا یقین اللہ سے ہے جو ہوگا وہ اس کائنات میں اللہ سے ہوگا اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا اور اللہ جو کریں گے اپنی قدرت سے کریں گے اپنی حکمت سے کریں گے اندھا دھن نہیں ہوگا یہ یہ بات دلوں میں بچھانا کہ جو اللہ کریں گے اس میں حکمت بھی ہے اس میں خیر بھی ہے چاہے ہمیں وہ اچھا نہ لگے لیکن حکمت کا تقاضا ہے حکمت کا تقاضا ہے حکمت ایک پوشیدہ چیز ہوتی ہے وہ بندوں کو نہیں معلوم ہے بعد میں وہ حکمت ظاہر ہوتی ہے ہاں۔ یہ حکمت کی بات تھی حکمت سے روزی کو تنگ کرتے ہیں حکمت سے روزی کو بڑھاتے ہیں بعد میں روزی تنگ ہو جاتی ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میری روزی تنگ ہو گئی کہ بھائی اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے حکمت سے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے اس میں تمہارے لیے خیر ہے جب حکمت ظاہر ہوگی تو پتہ چلے گا یہ بنایا مزاج کہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ یہ تنگی آئی یہ تکلیف آئی یہ ناگواری آئی کہ یہ حکمت کا تقاضا ہے ورنہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اللہ کسی کا حق نہیں مارتا کم اللہ ہو تو ظلم الباد بعد کہ اللہ تو بندوں کے بارے میں ظلم کا اللہ کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے عمل کی بات تو آگے رہی پھر یہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ یہ حالت آئے ہاں، تو اللہ کی حکمت پر یقین کرے وہ گھبرا بھی نہیں امیدوار رہے کہ آج حکمت سے ایک دروازہ بند ہوا ہے کوئی بات نہیں کل اللہ اپنے فضل سے دوسرا دروازہ کھولے گا یہ اصول بتایا اللہ والوں نے کہ حکمت سے اگر کوئی بات اللہ کی طرف سے ناگواری کی آئی تو بیزار نہ ہو جائے نا امید نہ ہو جائے ذمہ داری سے نہ کٹے بلکہ اپنی ذمہ داری پر باقی رہے اور اللہ سے امیدوار رہے اللہ نے ایک چیز حکمت سے بند کی ہے آئندہ اپنے فضل سے کھول دے گا وہ دروازہ کیونکہ اللہ کے تو سارے خزانے دینے کے لیے ہے اس لیے بیزار ہونے کی مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے خدا بہ حکمت میں بندت درے بفت لش درے دی گرے کہ اللہ اگر کوئی کوئی دروازہ حکمت سے بند کرتا ہے تو خطرہ بھی نہیں ابھی حکمت سے بند ہوا ہے پھر دوسرا دروازہ اللہ کے فضل سے کھلنے والا ہے یہ مزاج بنایا ایمانی مزاج گھبرانے گھبرا نہیں بلکہ اپنی ذمہ داری پر باقی رہے کہ اللہ مختلف حالتوں سے ایمان والوں کو گزارتے ہیں ہاں لیے بزرگ فرماتے ہیں ہمارے کہ جو حالات ہمارے اوپر آتے ہیں وہ امتحان کے لیے آتے ہیں وہ گزر جائیں گے جیسے امتحان کا زمانہ ہوتا ہے وہ گزر جاتا ہے پھر نتیجے کا زمانہ آتا ہے پہلے محنت کا زمانہ ہوتا ہے پھر امتحان ہوتا ہے پھر امتحان کا نتیجہ آتا ہے تو حالات کو اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے لاتے ہیں اس لیے تین پر باقی رہنے سے ہی کامیابی ملے گی حالات گزر جائیں گے ہاں حالات گزر جائیں گے اچھے ہوں گے تو بھی گزریں گے ناگوار ہوں گے تو بھی گزریں گے کیونکہ وہ امتحان کے لیے آئے تھے حالات گزر جاتے ہیں اور حالات نے جو عمل کیا ہے وہ باقی رہتا ہے اس ہم کو حالات کے حساب سے چلنے کا حکم نہیں دیا ہے ہم کو حکم کے حساب سے چلنے کا حکم دیا ہے کہ حکم دیکھ کر چلو حالت دیکھ کر کے نہیں حالت تمہارے قبضے میں نہیں ہے حالات تو اللہ کے قبضے میں ہے جیسے بچپنا جوانی بڑھاپا یہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے اللہ دیتے ہیں ایسے ہی دوسرے حالات بھی کہ اللہ لاتے ہیں تو اس لیے دین دینی مزاج ایمانی مزاج کہ ایمانی مزاج یہ ہے کہ حکم دیکھیں گے کہ اس وقت میں حکم کیا ہے اس حال کا وہ حکم پورا ہو گیا کہ وہ آدمی اس حال میں کامیاب ہو گیا اللہ نے مالدار بنایا تو مالداری کا حکم دیکھے کہ مالداری کا کیا حکم ہے جی۔ مالداری کے حکم پورے ہو گئے یہ مالداری میں کامیاب ہو گیا اس کو اپنی مالداری کی وجہ سے دنیا کی برکتیں بھی ملے گی آخرت کا بدلہ بھی ملے گا آخرت جو بدلہ ملے گا وہ بے حساب ہوگا وہ بے حساب دیا جائے گا کیوں کہ اس میں حکم پورا ہوا ہے اس لیے ہمارا دینی مزاج بنایا ہے ایمانی مزاج بنایا کہ ہم حال کے ساتھ نہیں حکم کے ساتھ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو سمجھا دیتے کہ ہم حال والے نہیں ہیں ہم تو حکم والے ہیں دنیا کے لوگ حالت دیکھ کر چلتے ہیں ہم حکم دیکھ کر چلیں گے حالات ہم پر سے گزر جائیں گے اور حکم ہمارے جو ہم نے کیے ہیں اس کا اثر اس کا اثر باقی رہے گا ہم حکم والے یہ مزاج بنایا ایمانی مزاج دینی مزاج احتیاط کا مزاج اس لیے فرماتے تھے کہ ہماری عبادتیں ہماری عبادت چاند والی ہے چاند کے حساب سے کرتے ہیں چاند کے حساب سے چاند دیکھ کر روزے رکھیں گے چاند دیکھ کر عید کریں گے چاند دیکھ کر حج کریں گے کمری حساب ہمارا ہے کمری حساب میں یہ ہے کہ اب موسم بدلتے رہتے ہیں اور عبادت اپنے وقت پر ہی ہوگی عبادت عبادت کے وقت ہو رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ چاہے گرمی آئے چاہے سردی آوے چاہے بارش آوے یہ ہوتا ہے نا ہم موسم کے دارے نہیں ہیں کہ بھائی اب گرمی ہے چھٹی کرو ادارے بند کرو گرمی میں دماغ کام نہیں کرتا یہ فلسفہ ہے جیسے چھٹی جن ملکوں میں سردی بہت ہوتی ہے وہ سردیوں میں چھٹی کرتے ہیں چھٹی جنا کام نہیں کرے گا چھٹی کرو آپ کے یہاں چھٹی کب ہے کہ ہمارے یہاں کوئی چھٹی نہیں ہم حکم والے ہم سردی میں بھی نماز پڑھیں گے گرمی میں بھی نماز پڑھیں گے بارش میں بھی نماز پڑھیں گے بخار میں بھی نماز پڑھیں گے ندرسی میں بھی نماز پڑھیں گے ہم حال والے نہیں ہیں ہم حکم والے ہیں اس لیے ہم کو ہر حال کے حکم کا ثواب ملے گا یہ بیماری میں نماز پڑی ہے کہ ہاں اس کا ثواب ملے گا گرمی میں گرمی میں نمازیں پڑی ہیں کہ اس کا ثواب ملے گا سردی میں پڑی ہے کہ اس کا ثواب ملے گا حال کا بھی انعام ملے گا اور حکم پورا کرنے کا بھی انعام ملے گا حال کا بھی انعام ملے گا کہ سردی کا بزو کیا سب سردی ہے بعض ملکوں میں سب سردی ہوتی ہے کبھی گرم پانی کا انتظام نہیں ہوتا تھا تو وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کریں تو ان کو ٹھنڈے پانی کے وضو کرنے کا بھی اجر ملے گا وضو کا اجر تو سب کو ملتا ہے ان کو مزید ملے گا کہ گرمی کی تپش میں چل کر کے مسجد میں آیا ہے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے ہاں تو وہ تپش میں آنے کا اجر ملے گا جی ہاں چل کر کے آئے ایسے تو ایمان کی وجہ سے حالات کا انعام ملتا ہے اور حکم کا بھی انعام ملتا ہے جی ہاں اچھے حالات ہیں تو اچھے حال کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کام کو زیادہ کرو ان نبیوں کی سنت ہے کہ جب حالات ٹھیک ہو گئے کہ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے اب کوئی الجھن نہیں ہے تو پھر اپنے کام کو بڑھا دو سب میدان صاف ہو گیا ہے آگے بڑھ جاؤ اپنا کام پورا کرتے چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے جب قریش کی جنگیں اور قریش کا فساد ختم ہو گیا بچہ فتح ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت کی محنت بڑھا دی سورہ فتح نازل ہو گئی ہم نے آپ کو فتح دے دی کی شادی آپ کے ہاتھ میں آ گئی تو آپ نے اپنی محنت بڑھا دی جب اللہ نے آسانیاں کر دی ہے ہاں۔ تو اور زندگی میں جو آسانیاں آئے اس کی قدر یہی ہے کہ ان آسانیوں کو مقصد میں استعمال کیا جائے دوسری باتوں میں نہیں بچہ چھوٹے فتح نازل ہونے کے بعد اور بچہ فتح ہونے کے بعد کام بڑھا دیا حالانکہ آسانی ہو گئی تھی آرام کرو یہ آرام نہیں ہے صحابہ فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کہ رہا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی راحت دیکھی نہیں کام ہی کام کام ہی کام کام ہی کام ہر حال میں کیوں یہ کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یہ مقصد پر نظر ہونے کی بات ہے کہ مقصد پر نظر ہے یہی مزاج بنایا تھا کام کا ایمانی مزاج احساس کرنا تابے داری کرنا اپنے آپ کو پابند بنانا یہ اصلی مزاج ہے ایک مزاج بنے ایک ماحول بنے دو چیزیں ماحول بھی بنے اور مزاج بھی بنے یہ دونوں ضروری ہے جب آدمی اپنی جات پر بوجھ لے کر کے اپنے آپ کو پابند کرے گا تو اس کا مزاج بن جائے گا امال کو امال کو پوری پابندی سے کرتے کرتے اس میں وہ عمل والی صفت پیدا ہو جاتی ذکر کرتے کرتے ذاکر ہو جاتا ہے اور عمل کو چھوڑتے چھوڑتے وہ غافل ہو جاتا ہے یہ غافل ہو گیا یہ ذاکر ہو گیا کہ جب عمل میں پختگی آ جاتی ہے اور عمل کرتے کرتے پھر اس عمل کی صفت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے صفات کا پیدا کرنا کیونکہ صفات آدمی کے ساتھ جائے گی جو صفات پیدا ہوئی ہے وہ اس کے ساتھ جائے گی تاخیر اس کی صفت کفر ہے وہ کفر اس کے ساتھ جائے گا منافق اس کی صفات نفاق ہے وہ نفاق اس کے ساتھ جائے گا صفت جاتی ہے ساتھ جی ہاں یہ کرتے کرتے وہ چیز اس کی صفت بن گئی تو وہ اس کے ساتھ جائے گی ایمان کہ ایمان پر قائم رہتے رہتے ایمان اس کی صفت بن گئی کہ ایمان اس کے ساتھ جائے گا پھر ایمان کی وجہ سے جتنی صفت پیدا ہوئی ایمانی صفتیں اخلاق پیدا ہوا شکر پیدا ہوا صبر پیدا ہوا اللہ کے جگہ پر اطمینان پیدا ہوا کہ یہ صفتیں اس کے ساتھ جائیں عمل ختم ہو جاتا ہے اتنا ہو عمل ہو جب آدم کا بیٹا مر گیا تو عمل ختم پہلے نماز پڑھتا تھا موت کے بعد اب نماز نہیں سچا کہتا تھا وہ اب نہیں ہو عمل ختم عمل کا دروازہ بند ہو گیا عمل سے جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں جو صفتیں پیدا ہوئی ہیں کہ وہ اس کے ساتھ جائے گی اسے کہتے ہیں کہ اپنے عمل پر جب کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا چلاؤ اتنا چلاؤ کہ وہ اس کی صفت بن جائے پورے کام کا بھی ہے کہ پورے کام پر اپنے آپ کو اتنا تو لگایا اتنا لگایا کہ پورا ہو گیا کہ چوری کرتے کرتے چور ہو گیا ہاں جھوٹ بولتے بولتے جھوٹا ہو گیا سبت بن گئی سبت بن گئی حکم توڑتے توڑتے فاسق ہو گیا یہ فاسق ہے یعنی حکم توڑنے والے ہیں بنی اسرائیل اور اہل کتاب کے علماء کو اللہ نے فاسق کہا یہ لوگ فاسق ہیں یہ لوگ فاسق ہیں کہ اس کو یعنی حکم توڑنا اور یہ ان کی زندگی کی صحت بن گئی کام کرتے کرتے یہ ان کے علماء حاصل ہیں اور ان کے عبادت گزر لائشے ہیں یہ کہا ان کی عبتیں ظاہر کر دی برائی اس لیے میرے دوستوں کام کرتے کرتے کرتے وہ کام آدمی کی صفت بنتا ہے حدیثوں میں کہ آدمی سچ بولتا ہے یہاں تک کہ وہ سچا ہو جاتا ہے جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتے بولتے وہ جھوٹا اور کمجاٹ ہو جاتا ہے یہ طریقہ ہے اس میں اس بات کی ہم کو رہبری دی گئی ہے کہ اپنے عمل میں اپنی پختگی تگی ہم اخلاص بھی عمل کی وجہ سے آتا ہے اخلاص دو وجہ سے آتا ہے ایک تو مخلصین کی صحبت میں رہے اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے اس سے وہ وہ اخلاص آئے گا دوسرا اپنے عمل پر لگا رہے جب اپنے عمل پر لگا رہے گا تو بھی اخلاص آئے گا حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لگے رہو اخلاص بھی آتا رہے گا پہلے دن اخلاص ہوتا نہیں ہے پہلے دن اخلاص نہیں ہوتا پہلے دن تو آدمی ماحول کی وجہ سے کرتا ہے پھر عادت کی وجہ سے کرتا ہے پھر اخلاص آتا ہے جیسے پھل پہلے پھول کی شکل میں ہوتا ہے پھر چھوٹا سا آم چھوٹا پھر بڑھتا ہے وہ تو بڑا ہو جاتا ہے ہرا ہوتا ہے پھر اس کا رنگ بدلتا ہے پھر اس کی پھر اس کا مزہ بدلتا ہے پھر اس کی خوشبو بدلتے ہو گیا یہ کب ہوتا ہے جب وہ لگا رہے اپنی جگہ پر وہ لگا رہے تو اس میں یہ تبدیلیاں آتی ہیں دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے ہاں کہ پہلے چھوٹا تھا پھر بڑا ہو گیا ہرا تھا پھر پیلا ہو گیا پھر اس میں مٹھاس پیدا ہو گیا اس کی خوشبو آتی لوگ سونگ سونگ کر کے لیتے ہیں ہاں، کہ اس کے اندر یہ صفتیں پیدا ہو گئی اس کے لگے رہنے سے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کام میں لگے رہو پھر کیا ہوگا کہ جو کام کی جو صفتیں ہیں وہ آتی رہے گی جیسے پل کی صفت کیا ہے کہ خوشبو دار ہو ذائقے دار ہو اچھی سائز ہو یہ پھل کے لیے جی ہاں ایسے ہی کہ کام میں رہے رہو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس لائق بنائے گا جیسے کوئی اچھی کوالٹی ہوتی ہے تو اس کو باہر بھیجتے کاروبار کی بات ہے یہ کہ کوئی کوالٹی باہر جانی ہے تو وہ کوالٹی کیسی ہوتی ہے وہ اچھی اچھی ہوتی ہے اچھی نوعیت کی کہ یہ باہر جانے والی کے یہ شکر باہر جائے گی یہ شکر یہاں رہے گی لوکل تو لوکل الگ ہے اور باہر جانے والی الگ ہے یہ کیوں کہ باہر جانے والی میں کوئی صفت الگ ہے ہاں ایسے میرے رسو دین کے کام میں بھی ہے کہ آدمی کام کرتے کرتے کرتے اس کے اندر وہ مطلوب صفت پیدا ہو جاتی ہے جو اللہ چاہتے ہیں کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے کیونکہ اخلاص بھی عمل کی وجہ سے آئے گا اگر عمل کے ساتھ اچھی صحبت ملی اچھا ماحول ملا تو اور اللہ نور اسے کہتے ہیں کہ جماعتوں کے ساتھ رہو حسن مانا جیسا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یا یو اللہ واضح شادی تھیں اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو سچوں کے ساتھ رہو تو صادقین تین صادقین صادقین کے معنی ایک تو یہ ہے کہ بھائی اللہ والے ہیں بزرگان جیلے تھے کرام چرانے سادے اور ہر زمانے کے رہو ان کی صحبت میں رہو یہ سچے ہیں صحابہ کو سچا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ سچے ہیں صحابہ کو سچا کہا پہلے مہاجرین کو سچا کہا اللہ جی تب مندیارن سوریش اثر کے آیت مہاجرین کو سچا کہا کہ یہ لوگ سچے ہیں پھر اللہ کے لیے جان مال لگانے والوں کو سچا کہا یہ دونوں صفتیں صحابہ میں پائی جاتی انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون جانمان لگائی اللہ پر یقین کر گئے آخرت پر یقین کر گئے جانمان لگائی اور کوئی تردد نہیں ہوا کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی کہ یہ سچے تو صحابہ کو سچا بتایا مہاجرین کو سچا بتایا صحابہ کو بالعموم مہاجرین کو بالخصوص ان کو سچا بتایا اور سچا بتا کر آنے والی ساری امت سے یہ کہا کہ ان کے ساتھ رہو ان کے طریقے پر رہو ان کی ترتیب پر رہو بولو میں آج تھی سچوں کے ساتھ رہو ہاں۔ تو سچے اخلاص والے ہوتے ہیں استقامت والے ہوتے ہیں یا والے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہو گے تو تمہیں یہ خیال دے دیں گے اب وہ حضرت رہے نہیں مولانا اللہ ایسا فرما دیتے کہ ہماری جماعتوں میں اللہ کے بندے اللہ کے کام کے لیے نکلتے ہیں اپنا کھاتے ہیں اپنا خرچہ کرتے ہیں کسی سے مانگتے نہیں ہیں کسی سے کوئی توقع نہیں کوئی غرض نہیں اللہ کا کام کرنا ہے اپنا خرچہ کر اپنا مال خرچ کرنا ہے اپنے آپ کو تابے بنانا ہے عمل کے تابے مشورے کے تابے ترتیب کے تابے سب چیزوں کی تابے داری کرتے ہیں زمان کے ساتھی سب چیزوں کی دعوے داری کرتے اصولی بات تو فرماتے تھے کہ یہ بھی سچے ہیں بلائے گا جو ہم کہ یہ بھی سچے ہیں کچے نہیں ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس درجے کے نہیں ہے تو درجات میں تو فرق ہوتا ہی ہے باپ کا درجہ ہے چچا کا درجہ ہے دونوں بھائی ہے لیکن فرق ہے جی ہاں ایسے ہی درجات میں فرق رہے گا کہ ان کی سچائی کا درجہ آنا ہے اب اوپر صدیق سب زیادہ سچا ہوا ایسے ہی کیا فرمایا کہ یہ بھی سچے ہیں یہ بھی سچے ہیں ہاں جن کے ساتھ رہو ان کی ترتیب پر رہو ان کے عمل پر رہو ان کے اصولوں پر رہو تو ہم پھر کہ تمہارے اندر بھی سچائی آئے گی یعنی یہ خلاص آئے گا اخلاص کا ہونا ضروری ہے کہ اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا جب کوئی دوسری غرض ہوتی ہے تو اس کا کوئی انجام نہیں حدیثوں میں آتا ہے ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں میدان میں بہت کام کیا بہت دشمنوں کو مارا لوگوں نے خود صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کارگزاری سنائی یا رسول اللہ فلاں آدمی نے بہت کام کیا اس نے تو بڑی جان کپائی آپ نے فرمایا کہ وہ تو دو تو دو چکی ہے تو وہ خیرت ہو گئی اس نے اتنی جان پائی ہے دشمنوں کو نمٹایا ہے اور اب یہاں سے یہ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں اس کا خیال رکھوں گا کہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے جس کی وجہ سے دو جگہ کروایا کیونکہ روزہ کے ہونا میں وہ تو انجام پر ہے نا ہاں، جی ہاں جب میں اس کے ساتھ رہا جب وہ زخموں سے چور ہو گیا تو اس نے خودکشی کی خودکشی کی اپنے تیر سے اپنے ہتھیار سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا تب پتا چلا کہ یہ مخلص نہیں تھا کہ اس نے یا تو اپنی بہادری بتانے کے لیے کام کیا تھا یا اپنے قوم اپنا قبیلہ ان کی حمایت میں کام کیا تھا اللہ کے لیے نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کریں گے جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا ہو یہ ہدایت ہے سچائی میں کہ اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے بار بار اپنی نیت پر نگاہ رکھے اور اللہ سے استفار کرے کہ اگر کوئی دوسری بات پیدا ہو گئی کوئی دوسرا خیال پیدا ہو گیا تو اسے معافی مانگے ہستروں کا لکل خیر عرب تو بے ہی فخالت فخالی سلک یہ دعا ہے کہ السلام کی دعا ہے ہستروں کا لکل خیر عرب تو بے ہی وجہ فخالت مالئی سلک یہ اللہ میں معافی جاتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی عمل کے کرنے پر تیار ہو گیا اور تیری رضا کے لیے تیار ہو گیا تیری خوشنودی کے لیے تیار ہو گیا لیکن تیرے بعد میں میرے اندر کوئی چیز پیدا ہو گئی جو اخلاق کے خلاف تھی تو میں اس سے بھی معافی مانگتا ہوں یہ اسی میرے اندر پیدا ہو گئی اب یہ میرے اندر پیدا نہ ہو تو جو مخلص ہوتے ہیں وہ عمل بھی کرتے ہیں استقبال بھی کرتے ہیں ہاں ایک تو ہے گناہ کر کے معافی مانگنا وہ الگ ہے ایک ہے عمل کر کے عمل کر کے معافی مانگنا جیسے نماز کہ نماز کے اختتام پر ایک دعا پڑی جاتی ہے اللہ عمین ظلم تو نفسی ظلم کسیلا ابو بکر صدیق کر دیا اللہ عنہ نے سے پوچھا کہ نماز کے آخر میں کون سی دعا مانگوں تو یہ دعا سکھائی یہ دعا سکھائی اللہ عملی غلط فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني تاخم بلّی الغفور کپور پوری دعا معافی کی ہے اللہ میں نے اپنی ذات پر جاتی کے اور گناہ بخشنے والا تو ہی ہے اور کوئی گناہ بخشنے والا نہیں ہے اس لیے مجھے معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما یہ دعا ابو بکر صدیق کو نماز میں سکھائی ہاں، تو نماز پڑھی کوئی گناہ تھوڑے کیا نمازی تو پڑھی ہے ہاں کہ ہاں نماز پڑھی ہے نماز اللہ کا حق ہے اور اللہ کے حق کا ادا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے اس لیے نماز بھی پڑھے معافی بھی مانگے عبادت بھی کرے معافی بھی مانگے دین کا کام بھی کرے اور معافی بھی مانگے یہ مخلص ہے کیونکہ مخلص کو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے مخلص کو اخلاص والے کو خطرہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں میری بات اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے معلوم نہیں کسی غلطی کی وجہ سے رد بھی ہو جاوے تو محنت سر پر پڑے گی یہ اس کو ڈر رہتا ہے اب مخلسوں نے کہ ہمیشہ مخلص آدمی اپنے آپ کو خطرے میں رکھ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے ہاں، اس لیے ڈرتا بھی ہے کرتا بھی ہے ڈرتا بھی ہے کرتا بھی ہے وہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا یہ دعویٰ نہیں ہوتا بلکہ وہ ڈرے بھی اور کرے بھی ڈرے بھی اور کرے بھی کہ ہاں یہ علامت ہے اچھی کہ انشاءاللہ اسے اس سے عمل میں آ آئے گی اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے کہ دل کا رخ غیر کی طرف نہ جائے جب دل کا رخ کسی اور بات کی طرف چلا گیا تو لوگ مجھ کو دیکھیں لوگ میری تعریف کریں یا کوئی دنیا کا نفع اس عمل کی وجہ سے مجھ کو ملے تو اس کے دل کا رخ غیر خدا کی طرف ہو گیا تو اخلاص پامال ہو گیا ایسا نہ کریں شیطان جو ہے عمل کرنے نہیں دیتا بولے بزرگوں نے فرمایا اور اگر عمل کرنے کے لیے تیار ہوا تو کوئی دوسری چیز اس میں شامل کر دیتا کہ چلو یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے کہ یہ سر ایسی شرکت اللہ کو پسند نہیں ہے جو کرے اللہ کے لیے کرے آخرت کے لیے کرے آخرت کے لیے کرنے والا بھی مخلص ہے اور اللہ کے لیے کرنے والے کو تو کیا پوچھنا تو تو وہ اس کی اس کی نظر تو جنت سے بھی اوپر ہے کہ اللہ کے لیے کریں گے اللہ راضی ہو جائے گا جی صحابہ نے فرمایا کہ جب تبو نہ بدلب میں نہ بری دعانا صحابہ کرام کو تم دیکھو گے رکو میں شدے میں یعنی اپنی عبادتوں میں منہمک رہتے تھے اپنی عبادتوں میں مشغول رہتے تھے اور اس کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم پر فضل فرما دے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہم پر فضل فرما دے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور کوئی بات نہیں اور اسی میں وہ منہمک رہتے تھے لگے رہتے تھے تو یہ ایک صفت ہے میرے دوستوں کہ مخلص بھی ہے منہمک بھی ہے اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اخراج سے ہمارے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے اور کسی کے لیے نہیں کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا کہ سب کچھ ہو گیا حدیث شریف میں ہے کہ وہ نفس ہو وہ باد المول کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات کو پابند کرے کسی چیز کا پابند کرے کہ اللہ کی رضا کا پابند کرے حضرت شیخ نے فضائل سب میں یہ لکھا ہے ترجمے میں کہ سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں کا پابند کرے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام بہت ہے اسلام میں جی ہاں اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام میں خیر کے کام بہت ہے ہاں، تنگی نہیں ہے تنگی نہیں ہے اگر کسی مسلمان سے ہنستے چہرے سے ملو گے بھی صدقے کا ثواب ملے گا ہاں یہ مسلمان ہے ہاں، اس کو ہنستے جلنے اس کو یہ صدقے کا ثواب ملے گا بچے تبصیب کا کر کٹو یہ تیرا ہنستے چہرے سے اپنے مسلمان بھائی سے ملنا یہ تیرے لیے سب کا ہے کوئی سب کے کا سواب ملے گا تو صدقہ مال پر موقف نہیں رکھتا ہے صدقہ مال سے بھی ہو جاتا ہے اور صدقہ برتاؤ سے بھی ہو جاتا ہے برتاؤ سے بھی صدقہ ہو جاتا ہے تصویر تلاوت بھی صدقے کے حکم میں آ جاتی ہے کہ تصویر سستا ہے سبحان اللہ صدقہ ہے الحمد للہ سب ہے یہ کیا ہے کہ اسلام میں خیر کے راستے بہت ہیں آگے بڑھے جی بڑھنا چاہے تو لیے میرے دوستوں ایک حکم کہ اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ شریف میں ہے کہ اخلیس یکفی کل عمل القلیل اخلیش دین یکفی کل عمل القلیل اپنے دین میں اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو کہ تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا کیونکہ وہ قبول ہو جائے گا جب قبول ہو گیا تو کافی ہے جی ہاں جیسے ہمارے پاس مال ہے اور صحیح مال ہے تو بازار میں اسی قیمت ہر حال میں ملے گی کیونکہ ہمارا مال صحیح ہے دیر سویر ایسے ہی جب عمل صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا بدلہ دے گا اللہ تو اللہ تعالیٰ کسی نیکی کرنے والے کی نیکی کو برباد نہیں کرتا اِنہنا جی لوجیے وہ حجرام احسن ہمارا کہ ہمارا معاملہ اللہ یہ ہے کہ ہم کہ جس نے اپنے عمل کو اچھا بنایا ہے اخلاص سے استقامت سے صحیح طریقے سے ہم ایسے عمل کرنے والے کے عمل کے بدلے کو ضائع نہیں کرتے بلکہ اس کا بدلہ بڑا چڑھا کر دیتا ہے اللہ بدلہ کیسے دے گے کہ اللہ بدلہ اللہ بیپاری نہیں ہے بیپاری حساب سے دیتا ہے حساب سے دیتا ہے اپنے اپنا نفع بھی دیکھتا ہے اور گاہک کی ضرورت بھی دیکھتا ہے دونوں باتیں ہوتی ہے بیپاری میں اپنا نفع بھی دے گا اور گاہک کی ضرورت بھی دیکھے گا کہ گاہک اس مال کو قبول کرے گا تو وہ گاہک کی ضرورت بھی دیکھتا ہے اپنا نفع بھی دیکھتا ہے اللہ تاجر نہیں ہے کہ اپنا نفع دیکھے کہ نہیں اللہ کریم ہے اس لیے معاملہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کرم سے کرتے ہیں کہ اگر نیکی ہے اور صحیح نئے سے کی ہے تو وہ نیکی ایک نیکی نہیں رہے گی بلکہ وہ بڑھتی چلی جائے گی ایک بھی نیکی ہے کہ بڑھائیں گے انسان ہنسنا ہے تو یودا پڑھنا اس کو بڑھتا بڑھاتا چلا جائے گا ہاں یہاں تک کہ وہ پہاڑوں کے برابر ہو جائیں گی پہاڑوں کے برابر ہو جائیں گے اس کو بڑھاتے بڑھاتے کیوں کہ اس کے اخلاق کی وجہ سے ہے تو ایک چیز ہے یہ کہ کام کو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے رہنا اور کوئی چیز اس میں نہ پڑے نہ اپنا نام ہو نہ اپنی شہرت ہو کچھ نہیں نہ اپنا مقام کچھ نہیں اللہ دیں گے مقام مرتبہ جب فیصلے کا فیصلے کا دن ہو حدیثوں میں ہے کہ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ ایک شکل میں لانے کا حکم دیں گے اور اس سے پوری دنیا کو ایک شکل میں لا کے پیش کریں حدیثوں میں جو جاؤ بے دنیا یو بلکہ آؤ کہ پوری دنیا کو ایک شکل میں لا کر پیش کریں تو فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کہ اس میں جو میرے لیے ہے وہ رکھ لو باقی کو دو جن ڈال دو یہ بات کہ اس میں جو میرے لیے کیا گیا ہے اس کو تو رکھ لو اس کا بدلہ دینا ہے اس کا حساب کرنا ہے اور باقی کہ باقی کو جاننا میں ڈال دو پوری دنیا حکومتیں تجارتیں زراعتیں جتنے شعبے ہیں یہ سب پیش کیے جائیں گے حدیثوں میں پھر حکم ہوگا کہ اس کو دیکھو جو میرے لیے ہو رکھ لو میں اس کا حساب کروں گا میں اس بدلا دوں گا اور باقی تو گا یہ انجام بتایا نبیوں کے ہاں کہ نبیوں کے ہاں عمل کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے اور عمل کے قبول ہونے کے لیے ان کا مخلص اور اخلاص والا ہونا ضروری ہے تیسری صفت عمل کی یہ ہے کہ اس میں استقامت بھی ہو ٹوٹ ٹاٹ نہ ہو کیا نہ ہو ٹوٹ ٹاٹ نہ ہو جیسے تعمیر ہوتی ہے تو ایک پر ایک پر ایک پریٹ جا کر کے پورا ہو ایسی ہوتی ہے نا تعمیر ایک پر ایک پر ایک یہ تعمیر ہو گئی خبر ہو ایسے ہی عمل یہ عمل کو یہ پابندی سے کرو جو ایسے جنت بنے گی کیا بنے گی جیسے ریتی سیمنٹ لوہا تعمیرات کے لیے یہ مال ایسے ہی یہ امال کا جنت کیسی جنت کی تعمیر ہو تو جب مسلسل عمل چلتا رہے گا تو اس کی جنت تیار ہو جائے گی تیار ہو جائے گی تو اس کو بلا لیں گے کہ آ جاؤ تمہارا کام پورا ہو گیا تمہارا عمل پورا ہو گیا آ جاؤ ایسا بھی ہوتا ہے کہ علماء نے لکھا کہ جنگت اس کی بند گئی تو بلا لیتے ہیں تو کیا ضرورت ہوتے وہاں پڑے ہو یہاں آ جاؤ اور جنت ایسی چیز ہے کہ آدمی جب اس میں داخل ہو گیا تو وہاں سے نکلنا نہیں چاہے گا جیسے دنیا میں سے جانا نہیں چاہتا تھا آخرت میں ہاں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ دنیا سے جاوے چاہتے ہیں ایسا جتنے گا کو ہم کو موت نہ گوارے معطل تو سب کو ناگوار ہے چاہے کتنا پابند کر کیوں ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ اس پر حقیقت کھول دیتے ہیں تو پھر بات بدل جاتی ہے اس لیے کہتے ہیں کہ جنت ہی جنت میں جائے گا تو اس سے پوچھیں گے کہ گھر جانا ہے جیسے جماعت میں گئے پوچھے تو گھر جانا ہے تو کیا کہے گا کہ مشورہ ہوگا تو جاؤں گا اس پر ویسے بھاگ میں جاؤں گا لیکن مشورہ ہوا تھا جاؤں گا جانا ہے تو گھر تو جانا ہی جانا ہے ہاں مگر ایسے نہیں جاؤں قائدے سے جاؤں گا آپ لوگ مشورہ کرو گے اجازت دو گے جاؤں گا تو جائے گا گھر تو کیونکہ گھر ہے لیکن جنتی جنتی سے پوچھیں گے کہ اپنے گھر جانا ہے کہ نہ پہلے آنا نہیں چاہتا تھا اب جانا نہیں جانا کریم میں ہے کہ جو جنت میں چلا گیا وہ دوبارہ دنیا میں واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ جو وہ اللہ کا مہمان ہے کیا ہے اللہ جنت میں جنتوں کو مہمان بنا کر کے اتاریں گے مسافر بنا کے نہیں اتاریں گے جیسے مسافر گانے ہوتے ہیں ریبات ہوتی ہے یہاں رہو اپنی راحت دے لو کہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ میرے مہمان ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا مہمان بنائے گا کیوں ان کے ایمان کی وجہ سے ان کے اخلاص کی وجہ سے اور ان کے استقامت کی وجہ سے ہاں، ان کی قربانی کی وجہ سے ان کو درجے دیں گے ان کی قربانیوں کی وجہ سے ان کو درجے دیے جائیں گے ویسے تو ہر مومن کے لیے جنت ہے چاہے کلمہ ہی ہے اس کے پاس تو کلمہ بھی بڑی نعمت باقی باقی ہیں حدیثوں میں کہ ان درجوں میں ایسا فرق ہے جیسے ایک زمین سے آسمان تک ایسے اونچے اونچے درجے لے جائیں گے اللہ کے راستے کی محنت کرنے والوں کو قربانی کرنے والوں کو ہر ایک درجے نبیوں کے درجے ہوں گے صدیقین کے شہید شہدا کے اولیاء کے ایمان والوں کے ہاں کل کلین دراجات عامر ہوں اور ہر ایک کے لیے درجات دیے جائیں گے ان کے عمل کے بقد اس لیے عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور عمل کو صحیح بنانے کی تاکید کی ہے کہ علم عمل کو علم کے ذریعے سے صحیح کرو عادت کے ذریعے سے عمل صحیح نہیں ہوتا کہ عادت پڑی ہوئی ہے نماز ہو جاتی ہے شروع کی پوری ہو گئی عادت پڑی ہوئی رکو بھی ہو جاتے ہیں سدھے بھی ہو جاتے ہیں قائدے بھی ہو جاتے ہیں سلام بھی ہو جاتا ہے عادت پڑی ہوئی ٹھیک ہے عادت اچھی ہے لیکن عادت کو عبادت بنانا ہے عادت کو عبادت بنانا کہ عادت عبادت کیسے بنے گی کہ وہ اس کے طریقوں کے دھیان سے بنے گی طریقوں کے دھیان سے بنے گی کہ اس عمل کا یہ طریقہ ہے اس عمل کا یہ طریقہ ہے مسجد میں داخل ہونے کا یہ طریقہ ہے اب اس کا دھیان ہے یہ سنت ہے کہ مسجد میں اس طریقے سے داخل ہو یہ سنت ہے مسجد میں سے اس طریقے سے نکلو تو طریقے کا دھیان اور طریقے پر عمل کرنے کی یہ نیت کہ اس طریقے پر عمل کروں گا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا تو اللہ کی رضا کی نیت ہو اور طریقہ صحیح ہو ہاں تو دنیا دین بن جاتی ہے دنیا دین بن جاتی ہے دنیا کے کام تو کرتے ہی ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں پہنتے ہیں اوڑھتے ہیں لیکن جب نیت صحیح ہوگی تو دین بنے گا نیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اپنے ثواب کا دھیان نہیں لیتا تو ثواب ملتا بھی نہیں ہے کیوں یہ ثواب کا دھیان نہیں ہے ثواب کے دھیان کا نام احتساب ہے ثواب کے دھیان کا نام احتساب ہے احتساب کے ساتھ عمل کرو یعنی ثواب کے دھیان کے ساتھ عمل کرو جیسے تاجر سودا کرتا ہے تو اس کو اصل قیمت بھی جاننے ہوتی ہے اور اپنا نفع بھی جاننے ہوتا ہے کہ یہ مال اصل قیمت میں میرے پاس آیا ہے اتنے نفے پر میں اپنے خریدار کو دے رہا ہوں یہ بات ہوتی نہیں ہوتی یا ویسے ویسے بیچ دیتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے www.attableek.com The نہیں of Iman تاجر اسی کو کہتے ہیں جو نفا کماوے وہ تھوڑا نفع خود کھاوے وہ تاجر ہوتا ہے تو نادان ہے خود کھا رہا ہے ایسا کوئی تاجر نہیں ہوتا تو ہر آدمی دنیا میں تاجر ہے حدیثوں میں ہے حدیثوں میں ہے کل الناس تک سکو نفسه موبقا موبقا حدیث کل الناس يبدو فبائع نفسه موبقها وموتقها ہر آدمی کی صبح شام ہوتی ہے اور وہ ایک کاروبار کرتا ہے اپنی زندگی کو لگاتا ہے اپنے مال کو لگاتا ہے ہر ایک آدمی لگاتا ہے دنیا والا بھی دین والا بھی اپنی جان مال کو لگاتا ہے کاروبار کرتا ہے دنیا پورا بازار ہے کل سے سویا بدو ہر آدمی کی صبح شام ہوتی ہے اور وہ اپنی جان مال کو لگاتا ہے کچھ کھوٹ میں اترتے ہیں کچھ نفع کماتے ہیں کچھ کھوٹ میں اترتے ہیں کہ گئے خدا پر جان لگ گئی اور خواہش پوری ہو گئی کہ یہ کھوٹ میں ہے اور خدا پر جان لگ گئی خواہش قربان ہو گئی کہ یہ نفے میں یہ کیا ہے کہ نفے میں ہے کیونکہ ہر ایک کی صبح شام ہوتی ہے ہر ایک اپنے جان مال سے کاروبار کرتا ہے کچھ کھٹ والے ہوتے ہیں کچھ نفے والے ہوتے ہیں کل لڑنا سے اب تو ہے وہ موبے پوہا موتے پوہا کچھ اپنے آپ کو گنا کر کے ہلاک کرتے ہیں کچھ نفا کما کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں اپنی جان کو عذاب سے چھوڑا کر کے راحت میں پہنچاتے ہیں دنیا بازار ہے کمانے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کھوٹ میں اتارنے کا بھی سلسلہ رہتا ہے اس نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو کوئی کھوٹ میں نہ اتارے ہاں کما لے یہ بازار ہے یہ کمائی کی جگہ ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے کہ اس میں بویائی ہوگی پھر کٹائی ہوگی جب کٹائی ہوتی ہے مال آتا ہے تو زمیندار مالدار ہو جاتا ہے زمیندار مالدار ہو جائے گھر جاتے ہیں ہم لوگ ہمارے ہمارے باپ دادا کھیتی والے رہے جب کھیتی آئے گھر بھر جا رہے گندم سے کپاس سے گھر میں جگہ ہی نہیں ہے گھر میں گھر بھر گیا مال سے کہ پیداوار آ گئی اس طرح سے دنیا کو آخرت کی کھیتی بنائی جب کٹائی کا وقت آیا اس بعد پھر آدمی سمجھدار ہو گیا یعنی آخرت کا کامیاب ہو گیا تو ایک دنیا آخرت کی کھیتی بنانے کے لیے دین دیا تو اس لیے کہتے ہیں احتساب کے ساتھ عمل کرو یعنی اپنے ثواب عذاب کا حساب رکھو عادت کے طور پر نہیں خرچ کرنا ہے مثال کے طور پر ہم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں ہر آدمی اپنے گھر اپنے بچوں پر اپنے خرچ کرتا لیکن حساب کا دھیان نہیں ہوتا کہ مجھے اس پر ثواب ملے گا بلکہ اپنی ضرورت سمجھ کر قرض کرتے کہ گھر ہے تو گھر کو تو خرچہ دینا پڑے گا حدیث میں ہے کہ سب سے پہلا صدقہ جس کا آدمی کو ثواب ملتا ہے وہ وہ صبح مارے جو اپنے گھر والوں پر لگاتا ہے بھی بچوں کو ماں باپ کو قرضہ دیتا ہے یہ تو اس کا پہلا صدقہ ہے لیکن چونکہ احتساب کی کیفیت نہیں ہوتی اس کو ہم ثواب نہیں سمجھتے اس کو ضرورت سمجھتے ہیں فضائل اس لیے ہیں کہ تم فضائل پڑھو تاکہ تمہیں ایمان احتساب یعنی یقین اور حساب یہ دھیان بنے کہ یہ مال جو میں اپنے ماں باپ پر قرض کرتا ہوں یہ میرے لیے صدقہ ہے میں اپنے اولاد پر قرض کرتا ہوں یہ میرے لیے صدقہ ہے میں اپنے بیوی کو خرچہ دیتا ہوں یہ میرے لیے صدقہ ہے یہ تصور ہوتا نہیں ہے اس کو ضرورت سمجھ کر قرض کرتے ہیں وہ ضرورت تو ہے لیکن ضرورت بھی ہے اور حکم بھی ہے کہ ان پر خرچ کرو اپنے بال بچوں پر قرض کرو اپنے ماں باپ پر قرض کرو یہ حکم ہے وہ تو ہم حکم پورا کریں گے تو حکم پورا کرنے کا سیدھا اور ثواب تو ملے گا لیکن دھیان نہیں ہوتا فضائل کا مذاکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایمان احتساب کے ساتھ کام کیا جائے تاکہ ہر عمل کا بدلہ ملے کوئی حرکت ایسی نہیں جس کا بدلہ نہ ہو مومن کے لیے یہ جوتا پہنے جوتا اتارے سنت کے بتا دیجیے وہ ثواب ملے گا سواب ملے گا نیکی ہوگی نیکی بڑی چیز ہے نیکی بڑی چیز یہ گوٹلی نظر آتی ہے گوٹلی لیکن بڑی ہے کیونکہ گوٹلی سے تو درخت نہ ہوتا ہے پھر جو ہوگا درخت ہوگا وہ کس سے ہوگا یہ گوٹلی سے وہ معمولی نہیں ہے جس میں اچھی بری اچھی نہ اچھی کوالٹی اونچی کوالٹی لے لے کر لوگ بجائی کرتے ہیں ایسے ہی عمل ہے صلی اللہ وسلم نے ہم کو ایمان اور احتساب کے ساتھ چلایا کہ اپنے اپنے عمل پر یقین کے حساب اور اس کے بدلے کا حساب رکھو کہ مجھے اس پر یہ ملے گا مجھے اس پر یہ ملے گا فلا دعا پڑھو گے تو یہ ملے گا یہ دعا پڑھ کر چلا ہے یہ کلمات پڑھ کے چلا ہے تو یہ ملے گا اپنے گھر سے نکلو تو دعا پڑھ کے نکلو احتساب کی مثال بسم اللہ توکل تو اللہ ولا ولا حول قوت الا باللہ یہ پڑھ کر کے گھر سے نکلے تو کیا ملے گا کہ کہنے والا فرشتہ کہے گا کہ وہ کئی تھا وہ ہوتی تھا وہ کوفی تھا کہ تو نے یہ کلمات پڑھے اب تیری حفاظت ہو گئی جا رہا ہے دنیا میں اپنے کام سے کہ تیری حفاظت ہو گئی تیری ضرورت پوری ہو گئی تیرا کام بن گیا یہ تین باتیں کہتا ہے اس پر ان کلمات کے کہنے پر یہ کلمات کہہ کر کے گھر سے نکلے بسم اللہ اللہ حول قوت الا بالله پھر کسی مسلمان سے ملا اس کو سلام کیا السلام علیکم کہ دس نیکی ہو گئی ہاں یہ کیا کیا احتساب کے ساتھ اس کو احتساب کہتے ہیں کہ میں اس کو سلام کروں گا تو مجھے دس ملے گی اور افضل وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے ہاں کہ سلام کرنے میں پہل کرنے والا تکبر سے بری اور پاک ہے بازی بھی سلام بڑی یا یہ جو سلام کرنے میں فیل کرتا ہے وہ تکبر سے پاک تکبر ایسی بیماری ہے کہ تکبر کی وجہ سے جنت نہیں جائے گا تبادوں کی وجہ سے جنت نہ جائے گا تو کہا کہ جو سلام میں پہل کرنے والا ہے وہ تکبر سے پاک یہ بشارت ہے یہ بشارت ہے سلام کرنے میں یہ میں مثال دیتا ہوں ایمان احتساب کی صفات ایمان احتساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کام کرے کہ فلاں عمل پر مجھے یہ دیں گے فلاں عمل پر یہ دیں گے ہاں اس عمل کو جلدی کرنا ہے اس کو بعد میں کرنا ہے کہ اس پر یہ دیں گے ایمان و احتساب کہ جو رمضان کے روزے رکھے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے معاف ہو جائیں گے یہ ملے گا وہ ملے گا اس کو ایمان احتساب کہتے ہیں کہ یقین کے ساتھ کرے اور اپنے ثواب کا حساب بھی جانے کہ مجھے اللہ اس پر یہ دینے والے ہیں اس لیے فضائل کا مذاکرہ ہوتا ہے وہ یقین پیدا کرتا ہے کیا پیدا کرتا ہے یقین پیدا کرتا ہے کہ مجھے اللہ اس پر یہ دینے والے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے اس کے وعدے کیے قرآن قریب کی دعا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك اے اللہ آپ نے رسولوں کی زبانی جو ہم سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں دے دیں کہ تم پانچ نماز پڑھو گے تو پچاس کا ثواب ملے گا رسول کے ذریعے سے ہم کو یہ ملا ہے پھر نماز کو جماعت سے پڑھو گے ستائیس درجہ زیادہ ملے گا پھر پہلی سب میں پڑھو گے تو پھر یہ ہوگا پہلی سب میں امام کی دائیں جانی پڑھو گے تو یہ ہوگا پھر انتظار سے پڑھو گے تو یہ ملے گا کہ احتکاب کا سب جب مسجد میں بیٹھ کے احتکاب بھی نہیں دیو احتکاب کا بھی ثواب ملا نماز کے انتظار کے ثواب بھی ملا تو ثواب ہی ثواب ہے اس کو ایمان اور احتساب کہتے ہیں اس لیے فضائل پر سنائے گئے اور یہ پکی بات ہے کوئی بچے کو سلانے کی خدا نخواستہ بات نہیں اللہ رسول کی بات ہے حق بات ہے حق بات ہے اس لیے شروع میں جب ہم لوگ جماعت میں جاتے جب پچاس سات سال پہلے کے بعد بمبئی میں جاتے تو بمبئی میں اجانا میں تو پرانے پرانے لوگ ہوتے تھے صحبت بھائی ہوئے بزرگ ہوئے تو وہ ہم سے کہتے تھے فضائل میں فائدہ اٹھاؤ کیسے فائدہ اٹھاؤ فضائل میں فائدہ اٹھانے کی صورتیں ہیں کیا ہیں تو سمجھاتے تھے ایک تو حلقوں میں پڑھو جیسے پڑھتے ہیں گھروں میں مسجدوں میں سفروں میں اپنے حلقوں میں پڑھتے ہیں دوسرا کہ دوسرا یہ ہے کہ اکیلے اکیلے بھی پڑھو فضائل کا مطالعہ کرو تنہا بھی پڑھو اس طرح حلقوں میں سنتے سناتے ہو بغیر حلقے کے خود پڑھو اللہ معاف کرے آج کا موبائلوں نے اس کی جگہ لے لی ہے جب اسی کو دیکھتے رہتے ہیں اللہ ہوا اس کی نوشت بہت ہوتی ہے جب اس سے آدمی قرآن بھول جائے گا حضرت علی فرماتے تھے اللہ ہوا کی مچھلی سے قرآن بولا دے گی لہو لگو کی مچھلی سے قرآن بولا دے گی کبھی موبائل میں بچیں گے تو تھوڑا قرآن میں مزہ آئے گا پھر قرآن میں مزہ نہیں آئے گا میں کے لیے کہہ رہا ہوں تو وہ فرماتے تھے کہ فضائل حلقوں میں بھی پڑھو مسجدوں میں گھروں میں سفروں میں جیسے پڑھتے ہو اور ایک اور طریقہ یہ ہے کہ خود اکیلے اکیلے بھی فضائل کو پڑھا کرو تاکہ عمل کرتے وقت اس کا دھیان آ جائے کہ میں اس وقت میں یہ عمل کر رہا ہوں اللہ مجھے اس پر یہ دے گا جیسے گھر سے نکلتے وقت دعا پڑی اور یہ دھیان کہ اللہ تعالیٰ کے تین انعام ملیں گے دعا پڑھنے کا کہ طرح تیری حفاظت ہو گئی تیری ضرورت پوری ہو گئی اور اللہ نے اللہ, اللہ نے تیری حاجتیں پوری کر دی یہ بشارت پہ دیتا ہے کہ یہ دعا پڑھنے پر جب یہ دعا کا جان ہوگا تو اب یہ دعا بھی چھوڑے گا جس کام کے لیے جا رہا ہے اس میں تیری مدد ہو جائے گی جی ہاں۔ یہ بشارت ہے تو کہتے ہیں کہ جب اکیلے اکیلے پڑھو گے اور دل اسے متاثر ہوگا تو عمل کرتے وقت وہ بات یاد آئے گی اس حدیث حدیث نے اس عمل کی مجھ کو یہ فضیلت کیونکہ دل جس سے متاثر ہوتا ہے وہ یاد رہتی ہے دل کسی متاثر نہیں ہوتا وہ کم یاد رہتی ہے فائدے کی بات ہے تو اکیلے پڑھو گے کہ دل متاثر ہوگا پھر عمل کرتے وقت وہ یاد بھی گئی کہ امام کی دہانی طرف نماز پڑھنی ہے نماز تو ہو جاتی ہے تو امام کی طرف نماز پڑھ امام کی دانی طرف نماز پڑھنے میں کیا ملے گا دانی طرف کی سب تو حدیث میں ہے سلونا اللہ مایا میں سکو اللہ رحمت نازل کرتے ہیں فرشتے رحمت کی دعائیں دیتے ہیں ان لوگوں کو جو جان دہلی جازیب کی فلسفوں میں نماز ہیں نماز تو پڑھنی ہے اگر یہ فضیلت معلوم ہے تو جلدی کر ٹانے والی جگہ پر قبضہ کرے گا اور فرشتوں کی دعائیں اور اللہ کی رحمتوں کا حقدار ہوگا اور قرضہ کچھ بھی نہیں ہے احتساب کہتے ہیں اس کو کہ اپنے عمل کا حساب اپنے عمل کا یقین ایمان و احتساب کہ مجھ کو یہ دے گا تو ہم لوگوں سے یہ کہتے کہ اکیلے اکیلے فضائل پڑا کرو تو دل خود صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہوگا جب متاثر ہوگا تو یاد بھی رہے گی بات کہ بار بار اس کو پڑھو تاکہ عمل کرتے وقت یاد آ رہے اور عمل اور یقین کے ساتھ اور حساب کے ساتھ عمل کریں اندر ہے حساب اور تیسری بات کے لیے کہتے تھے کہ اکیلے بھی پڑھو بجنے میں بھی پڑھو اور جب دعوت دینے کے لیے اللہ کے بندوں کے پاس جاؤ تو فضائل سے دعوت دو اسی سمجھ تو فضائل سونا کرتا ہوں کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ مسجد چلو گے ایک قدم پر ایک نیکی ملے گی ایک معاف ہو جائے گی ایک درجہ بلند ہوگا مسجد میں جانے والا ایسا ہے جیسے اللہ کا مہمان مسجد میں جانے والا جب کسی کے پاس کسی بڑے آدمی کے تو وہ بڑے آدمی آنے والے کو اپنا مہمان سمجھتا ہے اس بچھاتا ہے وتران کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا ہے مسجد اس کا گھر ہے مسجد میں جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اکرام کریں گے اکرام کریں گے مسجد میں جانے والوں کا اکرام ہوتا ہے اور ان کی اکرام کی تیاریاں ہوتی ہے جنت میں مسجد میں آنے جانے والوں کے لیے حدیث ہے نا تو مسجد نہ ہوگے تو اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے تو مہمان کی خواہش پوری کی جاتی ہے مہمان کی آرزو پوری کی جاتی ہے جب کوئی مہمان آئے تو تو بندوں کی آرزو پوری کی جائے گی مسجد میں آ کر ان کی حاجتیں پوری جائے گی ان کی دعائیں قبول ہوگی مسجد یہ فضائل سنا تب دعوت اچھا، فضائل کو ایسا استعمال کرو خود بھی پڑھو اکیلے بجنے کو بھی سناؤ اور جب دعوت دو تو اپنے بھائی کو فضائل سناؤ اللہ تعالیٰ نے فضائل کے ذریعے سے قلوب میں ایک آج پیدا کر دی ہے دلوں میں رغبت پیدا ہوئی ہے اس کے عمل کی یہ فضائل کے ذریعے سے ہوئی ہے جی ہاں۔ فضائل کے ذریعے سوچ گئے فضائل کا مذاکرہ ہوا لوگوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا قرآن شریف کے فضائل کی کتاب حضرت شیخ کی جن کے گھروں میں انگریزی ماحول تھا ان کے بچے حافظ ہو گئے کیوں کیوں نے فضائل کہ ہمارے بچوں کے حافظ کرنے سے ہم کو یہ ملے گا یہ ہے فضائل کہ اس سے دلوں میں رغبت پیدا ہوتی ہے عمل کے دروازے کھلتے ہیں اور ایمان احتساب کی صفت پیدا ہوتی ہے یقین بھی ہوا حساب اور نیکی کا حساب کتاب زندگی میرے دوستو ایک کاروباری زندگی ہے کہ ہاں کمانا ہے جیسا حدیث میں نہیں کہ کمانے والے بھی ہوتے ہیں کھوٹ کھانے والے بھی ہوتے ہیں تو ایمان کا راستہ جو ہے وہ کمانے کا راستہ ہے آخرت کی بزرگی آخرت کی فضیلت اور آخرت کی خیر کمانی ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے یہ فرمایا ولا آخرت تو خیر و بقا کہ آخرت جو ہے وہ دنیا سے بہتر ہے اس وجہ سے بہتر ہے کہ وہ باقی رہے اور دنیا کہ دنیا باقی نہیں رہے دنیا زینت ہے اور اور, اور فائدہ ہے تھوڑی دیر کا کھا لیا پی لیا مزہ آ گیا اس کو زینت کہتے لیے اور فائدہ ہی باقی کچھ نہیں ہے جیسے کہ جتنا بنایا تھا اتنا کھا گیا جتنا کمایا تھا اتنا استعمال میں کر لیا کیسا نہیں ہوتا تھوڑا ہی استعمال کرتا ہے تھوڑا ہی کام میں آتا ہے کل متاؤ دنیا قلیل کہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا ہے جمع تو بہت کیا ہے لیکن نفع اس کا تھوڑا اور آخرت کہ آخرت کے بارے میں تو اللہ کا آگے بڑھو اور کماؤ ہاں بہت کھلا راستہ ہے بہت کھلا میدان ہے ایک دوسرے سے نیکی میں آگے بڑھو یہ میدان بہت کھلا ہوا ہے وہ پھر کا بلیہ تنافس سلم و یہاں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی رغبت کرنی چاہیے یہ کام کہ وہ سدا مدا کا ہے کہ آخرت اللہ تعالیٰ بندوں کو دیں گے ایک بطور بدلا کے دیں گے اور ایک بطور بقا کے دیں گے دو صفتیں آخرت کی ہوں گی کہ آخرت کو بدلا بنا کے دیں گے یہ لو تمہارے عمل کا بدلا اور بدلا اللہ اپنی شان سے دے گا تاجر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ تول کے دے جن کے دے کہ نہیں بے حساب دیں گے کیسا دیں گے بے حساب دیتے رہیں گے جی ہاں آخرت ہاں، کو ہمیشہ کے لیے پیدا کیا ہے تو ہمیشہ دیتے رہیں گے آخرت جو ہے وہ ایک تو ہمیشہ کے طور پر ہے کھلو اور دوسرا بدلا کے طور پر ہے اگر اگر عمل نہیں کیا ہے تو نہیں ملے گا گنا کیا ہے تو سزا ملے گی بدلا ہے وہ اس لیے آخرت کے بارے میں چوکنا رہنے کا حکم کہ اپنی آخرت کے بارے میں ہر آدمی چوکنا رہے بل ما قدمت جگت ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی یہ دعوت یہ کہ ہر آدمی سوچا کرے کہ آنے والی کل موت یا قیامت میں نے اس کے لیے کیا تیاری کی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو میرے دوستوں یہ کاروبار دیا ہے دین کا کہ اپنی زندگی میں دین لاؤ دوسروں کی زندگی میں دین آئے اس کے کام کرو اور پھر دین کی زندگی میں ایسا آ سیکھ کر کے محنت کر کے کہ ہر شعبے میں دین آئے تاجر کی تجارت میں زمیندار کی زمینداری میں مزدور کی مزدوری میں عہدے والے کے عہدے میں ہر ہر لائن میں دین آئے تو پھر ہر لائن سے کامیابی ملے گی ہر لائن سے کامیابی ملے گی یہ اللہ کا انعام ہے کہ چھوڑنے کا حکم نہیں دیا ہے کہ چھوڑو تبلیغ کرو کھیتی چھوڑو عبادت تو ایسا ہے کہ نا کہ کھیتی کرو اور کھیتی میں کھیتی کا دین لاؤ تو کھیتی کے راستے سے بھی اجر و انعام ملے گا جیسا نماز سے اجر و انعام ملتا ہے اس سے بھی ملے گا پچھلے فضائل آئے ہیں مسائل آئے ہیں کیا آئے ہیں فضائل مسائل فضائل مسائل کہ فضائل کے ذریعے سے عمل کی قدر قیمت سامنے آئے گی اور مسائل کے ذریعے سے عمل کرنے کا طریقہ سامنے آئے گا اس کا یہ طریقہ ہے اس کا یہ طریقہ ہے علم و ذکر جو ہمارا تیسرا نمبر ہے اس کی یہی غرض ہے کہ ہر عمل کی فضیلت ہمارے سامنے ہو ہر عمل کرنے کا طریقہ ہو فضیلت کی وجہ سے طریقے پر عمل کرنے کی وجہ سے فضیلت ملے گی اگر طریقے کے خلاف عمل کیا ہے تو کوئی فضیلت نہیں ہے جیسے نماز غلط پڑی تو منہ پر ماری جائے گی کہ نماز منہ پر ماری جائے گی وہ آسمانوں پر نہیں جائے گی پرانے کپڑے میں لپیٹ مار لے جائے گی کیوں کہ وہ طریقے پر نہیں ہے طریقے پر نہیں ہے فضائی جو ملتے ہیں وہ طریقوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ملتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقے بتانے کے لیے بھیجا ہے طریقے بتانے کے لیے بھیجا ہے اس کو شرائع اور شریعت کہتے ہیں کہ طریقہ دیا ہے ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک طریقہ دے دیا ہاں ہر نبی کو ایک طریقہ دیا جاتا ہے آخر میں آپ کو طریقہ دیا باقی طریقے منسوخ ہو گئے یہ آپ کا طریقہ ہے سما جا کالا شریعت میرا پر پھر ہم نے آپ کو ایک طریقے پر قائم کر دیا ہے آپ اس طریقے کی پابندی کیجیے نبی کو طریقے کی پابندی اور نبی کی برکت سے اور ان کی تابے داری کی وجہ سے ہم بھی طریقے کے پابند اس لیے یہ زندگی لانی ہے اس کے فضائل اس کے مسائل اور اپنی زندگی میں لاتے ہوئے اس کی دعوت اس کی محنت یہ اس امت کا خاص کام ہے نبی نہیں آئے گا لیکن نبی کا کام امت کرے گی جو مدد اللہ نبی کو دیتے تھے وہ امت کو دیں گے جیسے نبی کی دعائیں قبول ہوتی تھی اب امت کی دعائیں قبول ہوگی یہ حدیثوں میں ہے جب نبیوں والا کام صحیح طریقے پر ہوگا تو انعامات کی اللہ تعالیٰ نبیوں کی برکت سے ان کی تابے داری کی وجہ سے امت کو دیں گے اللہ کے راستے میں محنت کرنے والے اور صحیح محنت کرنے والے کہ ان کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ ایسی قبولیت ڈالتے ہیں جیسے نبیوں کی دعائیں میں قبول ہوتی ہے اور ان کو کوئی ستائے گا تو اللہ ان کے ستانے کی وجہ سے اللہ ایسے ناراض ہوں گے جیسے نبیوں کے ستانے سے ناراض ہوں گے ان کو کوئی نہ ستا رہے ان کے ساتھ کوئی برا نہ کرے یہ اللہ کا کام کر رہے ہیں ہاں۔ یہ سب بشارتیں ہیں یہ کیا ہے کہ یہ بشارت ہے ہاں۔ اس لیے یہ کام اللہ نے ہم کو دیا ہے اس لیے میرے دوستو اس کا تو جتنا بھی ہم شکر کریں کم ہے اس لیے ہم نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو موت تک چلا دے اور صحیح طریقے سے چلا دے ہم چلنے والے بھی بنے دوسروں کے چلنے کا ذریعہ بھی بنے دوسروں کے چلنے کا ذریعہ بنے حدیثوں میں ہے کہ خوش نصیب تو زیادہ اللہ ہو الخیر ہو متلا خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے جس کو اللہ شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے وہ خوش نصیب ہے کہ ان کے ہاتھوں سے خیر پھیلے اور شر مٹ گیا نمازیں پھیل گئی تو نماز نے برائیوں سے روک دیا تو برائیاں مٹی اور نمازیں وجود میں آئی کہ یہ خوش نصیب بندے ہیں ان کو بشارت ہے کہ تو بالآم جاللہ مبتا خیر اور نبلا فلم کہ خوش نصیب ہیں وہ بندے کہ جن کو اللہ نے خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنایا شر کے مٹنے کا ذریعہ بنایا تو ان کے ذریعے سے وہ باتیں زندہ ہو گئی جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور وہ باتیں ختم ہو گئی جن سے اللہ ناراض ہوتا تھا الحمدللہ اس محنت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے جب اس محنت پر بندے پڑ جاتے ہیں تو ان کی زندگی کی برائیاں نکل جاتی ہیں وہ حقوق ادا کرنے والے بنتے ہیں حکم پورا کرنے والے بنتے ہیں انصاف کرنے والے بنتے ہیں احسان کرنے والے بنتے ہیں خدمت کرنے والے بنتے ہیں عبادت کرنے والے بنتے ہیں اور بننا ہی چاہیے اس لیے تو یہ محنت ہے محنت محنت کے لیے نہیں ہوتی محنت محنت کے نفے کے لیے ہوتی ہے کوئی محنت محنت کے لیے نہیں ہوتی تو محنت کے لیے ہوتی ہے کہ محنت محنت کے نفے کے لیے ہوتی ہے اس محنت سے یہ نفع ہوگا اس لیے محنت کے نفے بتائے جاتے ہیں اس کی برکتیں بتائی جاتی ہے ان برکتوں کو ان نفعوں کو جو اللہ کے وعدے میں ہے وہ ہمیں حاصل کرنی ہے اس کا یہ راستہ ہے کہ عمل پر اللہ کا وعدہ ہے بے عملی پر کوئی وعدہ نہیں ہے بے عملی پر کوئی وعدہ نہیں عمل پر اللہ کا وعدہ ہے وہی اللہ سے مانگنا ہے کہ نبیوں کے ذریعے سے جو وعدے کیے ہیں اے اللہ وہ وعدے ہمارے لیے پورے فرما دے ہاں عمل میں کمی بھی ہوگی عمل میں کوتاہی بھی ہوگی اس کی معافی مانگیں گے اور عمل کا جو وعدہ ہے وہ اللہ سے مانگا جائے گا تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ زندگیوں کو عمل والی بنائیں گے اور پھر محنت کریں گے تو دوسروں کے عمل کا ذریعہ بھی بنیں گے کہ ہم خود بھی خیر والے ہوئے دوسروں کے لیے بھی خیر کی راہ کھل گئی تو یہ بندے خوش نصیب ہیں اللہ کے پدائش زندہ ہو جائیں گے اللہ کے حرام سے بچنے کی لوگوں میں طاقت آئے گی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پدائش ادا کرتے ہیں نماز ادا ہوگی زکات دیں گے روزہ رکھیں گے گے اور کوئی حرام چیز ان کی زندگی میں ہے تو اس کام کی وجہ سے وہ حرام نکل جائے گا اس کو ڈر لگے گا فضائل سن کر کے کہ حرام کا یہ انجام ہے فرض کا یہ انجام ہے تو حرام زندگی میں سے نکل جاتا ہے اور اللہ کے فرضوں پر زندگی آتی ہے حدیثوں میں ہے کہ حرام سے بچنے والا سب سے بڑا عبادت گزار ہے ہاں، گزار